کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتی ہیں